پینٹر یانگ ایک دفعہ یانگ نام کا ایک لڑکا اپنے چچا کے ساتھ رہتا تھا جو ایک مشہور فنکار تھا ہر روز یانگ اپنے چچا کے پاس بیٹھتا اسے پینٹ کرتا دیکھتا اس نے ہر تفصیل پر پوری توجہ دی اس نے گھنٹوں وقت گزرنے کا احساس نہیں کیا یانگ کے چچا نے دیکھا کہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ لڑکے کی دلچسپی گہری ہوتی جا رہی ہے تو اس نے اسے کچھ سامان خریدا اور اس سے کہا جاؤ اور پینٹ کرو یانگ اپنے گاؤں ڈرائنگ اور پینٹنگ میں گھومتا تھا وہ جب بھی کوئی تصویر ختم کرتا تو چچا اس پر ایک نظر ڈال لیتے ایک دن اس کے چچا نے چیخ کر کہا اب کی پینٹنگز بہت خوبصورت ہیں اب میں بہت اچھا ہنر ہے اس نے ایک منٹ سوچا انہوں نے کہا کہ آئیے ایک نمائش تیار کریں ہم اپنے تمام پڑوسیوں کو مدعو کریں گے ہم آپ کی پینٹنگز دکھائیں گے ہمارے دوست خوش ہوں گے پڑوسی کی پینٹنگز دیکھنے آئے وہ سب اس کی تعریف کرنے کے لیے دوڑ پڑے یہ تصاویر بہت حقیقی لگ رہی ہیں ایک نے کہا مکھیاں آپ کے پھولوں سے امرت پینا چاہیں گی ایک اور نے کہا وہ تمہارے شہد کی مکھیوں میں زرگل لائیں گے یانگ کے چچا بہت خوش ہوئے نمائش کے بعد اس نے یانگ سے کہا شہر میں میرا ایک دوست ہے وہ تم سے ملنا چاہتا ہے اور اس نے یانگ کو اپنے دوست کے گھر جانے کی ہدایت دی یانگ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن وہ چچا سے انکار کیسے کر سکتا تھا اسی دن اپنا بیگ پیک کیا اور شہر کے لیے روانہ ہوا سڑک ایک وسیع جنگل سے گزری درختوں کے درمیان چلتے ہوئے یانگ پر جادو چھا گیا تھا بیلیں پھولدار پودے جانور پرندے سب دیکھنے اور تعریف کرنے کے منتظر ہیں یانگ ڈرائنگ کرنے کے لیے رک گیا سب سے پہلے اس نے ایک ہرن کو کھینچا جو راستے کے قریب چل رہا تھا پھر اس نے پیلے رنگ کے پرندوں کے ایک جوڑے کا عکس بنا آج جو درخت کی شاخ پر بیٹھے تھے اور درخت یانگ ہر ایک کی انفرادیت دیکھ سکتا تھا وہ ان سب کی ڈال رائنک بنانے کے لیے تڑپ رہا تھا یانگ کئی دنوں تک جنگل میں ڈرائنگ اور پینٹنگ کرتا رہا ہر رات وہ راستے کے اوپر درختوں کی جھونپڑی میں محفوظ طریقے سے سوتا تھا ایک دن یانگ نے ایک سور دیکھا جب وہ اس کی تصویر بنا رہا تھا تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے آدمی چیخ رہا تھا شیر شیر او نہیں کیسے بچیں یانگ کو ایک خیال آیا اس نے سور کی پینٹنگ لی اس نے اسے جھاڑی سے ٹکا دیا پھر وہ اور وہ آدمی جتنی جلدی ہو سکے ایک ساتھ بھاگے جلد ہی شیر جھاڑی کے پاس آ گیا اس نے سور کو دیکھا اور رک گیا گررر وہ بلند ہو گیا یہ جھپٹنے کے لیے تیار ہو گیا جلدی سے یانگ اور آدمی ایک درخت کی جھونپڑی پر چڑھ گئے وہ محفوظ تھے ایک چینی کہانی